عبادت میں لگی ہوئی ہے لیکن انسانوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے لیکن اللہ کی جو رحمت ہے وہ سب پہ چھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جو ان کی عبادت نہیں کر رہے ان پہ بھی رحم کر رہے ہیں ان کو بھی رزق دے رہے ہیں وہ بھی دنیا میں رہ رہے ہیں اچھے سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ان کی بھی سب حاجتیں پوری ہو رہی ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کیونکہ وہ رحمان ہے وہ ہر ایک پر رحم کرتا ہے چاہے کوئی اس کی عبادت کرے چاہے نہ کرے وہ ہر چیز پر رحم کرنے والا ہے تو وہ رحمان ہے پھر دوسرا ہے رحیم یعنی بار بار رحم کرنے والا ہے ہم لوگ اتنی نافرمانی کرتے ہیں اس کے باوجود وہ ہمیں کھانا دینا بند نہیں کرتا ہمیں سانس لینے کی ایسا نہیں کہ ہم نافرمانی کریں تو ہمیں ہمیں آکسیجن دینا بند کر دے یا ہم سانس لینا بند کر دیں یا ہمیں کھانا نہ دیں ہر چیز کے باوجود وہ اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ اس کی بار بار جو ہے ہم پر رحم کر رہا ہے اس کی رحمت ہم پہ چھائی ہوئی ہے اور یہ جو رحیم کی صفت ہے یہ اس کے خاص بندوں کے لیے بھی ہے جو اس کے بندے جو ہوتے ہیں جو اس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے لیے وقت اپنا دیتے ہیں تو یہ جو صفت ہے یہ ان کے لیے بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں جو اس کے لیے کام کرتے ہیں اور جو اس کے اوبیڈینٹ جو فرما بردار بندے بن کر رہتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے اہل سے کہتے ہیں کہ یہ میری فیملی کے لوگ ہیں اہل قرآن ہیں یہ میری فیملی کے لوگ ہیں بھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں اب نیکسٹ آیت ہے مالک یوم الدین کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا اس آیت کے لیے آپ لوگ جو قیامت کا جو آڈیو بھی بھیجا تھا وہ آپ سنیں کہ جو بدلے کا دن ہوگا جو میدان حشر ہوگا اس کا مالک جو ہوگا ون سول اتھارٹی کس کے پاس ہوگی وہ اللہ کے پاس ہوگی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کس کو جنت میں ڈالنا ہے کس کو دوزخ میں ڈالنا ہے اور وہ بہت زیادہ انصاف کرنے والے ہیں اگر ہم نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی ہمیں بدلہ دیا جائے گا اگر کوئی نان مسلم بھی ہوگا لیکن اگر اس نے اچھے کام کیے ہوں گے اور اگر کسی مسلم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی تو اس سے بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا اس کے بعد اس کا اسے جو ہے اگر جیسے کوئی مسلم ہے اس نے کسی نان مسلم کے ساتھ کچھ غلط کیا تو جو مسلم ہوگا اس کی نیکیاں جو ہوں گی وہ نان مسلم کو شفٹ ہو جائیں گی کیونکہ اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا اور پھر جو ہوگا نان مسلمس کے لیے جہنم اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے شرک کیا ہے لیکن ان کے لیول جو ہیں اگر وہ نان مسلم جو ہے نیچے والے لیول میں جا رہا ہوگا تو اب اس کے پاس نیکیاں آنے کی وجہ سے اب اس کا لیول جو ہوگا وہ اوپر چلا جائے گا یعنی اب اسے کم عذاب ہوگا تو وہ جو ہے بدلے کے دن کا مالک ہے ہر چیز کا جو ہے بدلہ جو بھی ہم اچھے کام کریں گے چھوٹے سے چھوٹے کام اب دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے ہم اتنے اچھے کام کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے کبھی کوئی نہیں کرتا تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ ارے ہم نے اتنا اچھا کام کیا اس نے ہماری تعریف بھی نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ ہیں جو ہماری ایک ایک چیز چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں تو جب کوئی آپ کی تعریف کرے نہ کرے تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تو ہے نہ مجھے دیکھنے والا وہ تو مجھے جان رہا ہے نا کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے تو جب آپ کے اندر یہ نیت ہوگی اور جو بھی کام کریں تو اللہ کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے انسان آپ کو کتنا بدلہ دے سکتے ہیں جو خود جن کے پاس کچھ نہیں ہے جو خود محتاج ہیں اللہ کے وہ آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں تو جو ہر چیز کا مالک ہے جو ہر چیز دینے والا ہے تو ہمارے ہمیں چاہیے کہ ہماری توقع بھی اسی سے ہو اسی سے امید ہو اسی سے بدلے کی امید ہو اور اسی کے لیے کام کیا جائے تو وہ مالک یوم الدین ہے بدلے کے دن کا وہ مالک ہوگا وہ انصاف کرے گا وہ بدلہ دے گا وہ جہنم میں یا جنت میں ڈالنے کے لیے وہ مالک ہوگا اب یہاں تک تین آیتیں جو تھیں اب اس کے بعد ہم اللہ سے کچھ پرومسز کر رہے ہیں اب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ایا کا نام ایا کا یعنی صرف اور تیری اب یہ جو کا جو ہے ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف اور کا کا مطلب ہوتا ہے تیری اگر یہاں ایا کم ہوتا تو ہوتا آپ آپ سب کی کم کا مطلب ہوتا ہے آپ سب لوگ اور کا کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک یعنی سنگولر کے لیے ہم کا یوز کرتے ہیں اور کم جو ہے ہم پلورل کے لیے یوز کرتے ہیں تو ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایا کا ہم صرف اور صرف آپ کی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں نا کا مطلب ہوتا ہے ہم ہم آبدو یعنی عبادت کرتے ہیں تو ہم ہم اللہ سے پرومس کر رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کر رہے ہیں و ایا کا نسعین اور ہم پھر پرومس کر رہے ہیں اللہ سے کہ ہم صرف اور صرف آپ سے مدد چاہتے ہیں جب ہم یہ پرومس کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی ہم کس سے مدد کی امید لگائیں اللہ سے نہ کہ ہم ادھر ادھر دیکھیں اور فائنلی پھر لاسٹ میں فائنلی اللہ کے پاس جائیں نماز پڑھیں جب ہم سے ہمیں کہیں سے مدد نہ ملے پھر ہم اللہ کے پاس جائیں تو اس کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے جو صحابہ اکرام تھے جو صحابہ تھے ان کی چھوٹی سی چھوٹی پرابلم بھی ہوتی تھی کوئی چھوٹی سی ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی تو وہ اللہ سے مانگتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کیونکہ ہم یہاں اللہ سے پرومس کر رہے ہیں یا کا ناقد و ایا کا نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اس کے بعد ہم کیا مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اہ دن سراۃ المستقیم اہ دن یعنی دکھا دے ہم کو سرات یعنی راستہ مستقیم یعنی سیدھا ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے اب یہ کون سے راستے کی بات کر رہے ہیں ہم سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم وہ راستہ ہے جس کے اوپر چل کر ہمیں جنت ملے گی تو ہم جنت کے لیے کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے دنیا میں آنے کا وہ واپس اپنے گھر جنت میں جانا ہے تو جنت حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے جس پر چل کر ہم جنت میں پہنچ جائیں اور ہمیں دکھا بھی دیجئے اور ہمیں چلا بھی دیجئے اور ہمیں منزل تک پہنچا دیجئے تو ہم اس راستے کی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بہت جامع دعا بھی ہے سورہ فاتحہ جو ہے اس میں ہم اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں پھر ہم اللہ سے پرومس بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں اور پھر ہم اس میں یہاں بہت بہت بڑی دعا اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرات مستقیم دکھا دیجیے پھر اب سرات مستقیم کیا ہے آیت نمبر سکس سرات مستقیم وہ ہے جن پر جب لوگ چلے اللہ زینہ یعنی وہ لوگ جب وہ چلے اللہ الزینہ